صالح نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو سات